سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ہمارے گھر میں تشریف لاتے تھے اگر نماز کا وقت ہو جاتا تو آپ اس چٹائی کے بارے میں حکم دیتے جو آپ کے نیچے ہوتی تھی بس اسے صاف کر کے اس پر پانی چھڑک دیا جاتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوتے اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے اور آپ ہمیں نماز پڑھاتے ان کی یہ چٹائی کھجور کے پتوں سے بنی ہوتی تھی حدیث نمبر چودہ سو انتالیس مسند احمد